اے میرے رب میں نے اپن کچھ اولادا ایک نالی میں بسائی جس میں کھیتی ناؤ ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز کام رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کے انی کو دے شاید وہ احسان مان